حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فیل ہو نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو تو یقیناً بہترین زاد راہ تقوا ہے اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو